الله العظيم بزرگوں اور بھائیو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو تمام نعمتوں پر فوقیت لے سکتی ہے لے جاتی ہے وہ ایمان کی ہے اور اللہ نے ہمیں ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی پڑھنے کی بولنے کی اس کی دعوت کی اللہ نے ہم کو توفیق فرمائی ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ اس کلمے کو دل کی سچائی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ یقین کرتے ہوئے پڑھے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے کہ بھائی کلمہ بہت قیمتی ہے تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت اہمیت اور اس کا وزن بتاتے ہیں کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا محمد رسول اللہ ایک پلر میں رکھ دیا جائے تو تول میں یہ بڑھ جائے گا آسمان اور زمین کا کوئی وزن نہیں رہے گا اتنا قیمتی اور وزنی کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا ہے اور یقین کے لیے آدمی کو مسلسل محنت کی ضرورت ہے <coughs> مسلسل محنت آدمی کرتا رہے تاکہ دل میں یہ بات پختہ ہو اندر یقین جمے اور دنیا سے جائے آدمی تو اس یقین کے ساتھ جائے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں انسان چونکہ دنیا میں بہت سی شکلیں چیزیں دیکھتا ہے تو ان کا تاثر قائم ہوتا ہے اس کا دل اصل لیتا ہے کسی سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اصل لیتا ہے اس لیے محنت کی ضرورت ہے کیونکہ تم دنیا کی تمام شکلیں اور چیزیں یہ اپنے نفع اور نقصان کو ظاہر کرنے میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں لیکن آدمی چیزوں کے ساتھ لگتے لگتے اس کا یقین دل میں بیٹھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقدس جماعت کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ جن کے ایمان کی شہادت تو اللہ نے آسمان سے دی صحابہ کرام کی جماعت ہے صحابہ کرام کی ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ نے دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان قربانیوں کی وجہ سے ان مجاہدوں کی وجہ سے ان محبتوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کی شہادت دیتے ہیں ان کا پروانہ اتارتے ہیں الا کتب فی الایمان یہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسک کر دیا جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسک کر دیا دل میں بٹھا دیا اب اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے دل میں آخرت کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے دل میں اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے دل میں حقوق کے ادا کرنے کا فکر ہے اور کچھ نہیں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے اونٹ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ قیامت میں مجھ سے مطالبہ مت کرنا میں نے تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا ہے جن کو موت کے وقت اس کی فکر ہو کہ میں نے حقوق ادا کیے ہیں جن میں اخلاق اتنا بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت دیتے ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتے ان کا مصیبتیں جھیلنا بھی کسی پر احسان نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودین صبر ہی ربیم کہ ان کا صبر کرنا بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بلند ہو جائے اللہ کے بندوں کو اللہ کا سچا پیغام مل جائے اللہ کے بندے یہ جان لے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت بنائی ہے ہر آدمی کو آخرت میں جانا ہے اس آخرت کے گھر سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے تھے اور ایمان کا مطالبہ بھی ہے ایمان کا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے جو کچھ بتلایا ہے جو کچھ خبر دی ہے ان تمام پر یقین رکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہے آخرت لیکن آخرت حق ہے نہیں ہے بولو بھائی عالم برزخ ہماری آنکھوں سے اجل ہے لیکن عالم برزخ حق ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم دکھایا گیا ہے اور آپ نے سچی خبر دینے والے نے خبر دی ہے یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ پیش آئے گی اللہ تعالی نے ایک نظام غیبی بنایا ہے جو انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے یہ بہت طاقتور ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہے کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے اوپر ہمارے نگران مقرر ہے نگہبان مقرر ہے تمہاری دیکھ بھال بھی کریں گے تمہاری نگہبانی کریں گے جو کچھ تمہاری کریا ہوگی ہاتھ پاؤں کی ارادوں کی وہ تمام نوٹ کریں گے انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو دیکھے ہم نے خبر کس نے دی اللہ نے دی ہے تو ایمان کا تقاضا ہے ولدین مینون بیما انزل ال جن کے دل میں ایمان ہے وہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر یقین رکھتے اللہ تعالیٰ نے جہاں نفع بتایا ہے وہاں نفع ہے اور جہاں نقصان بتایا ہے وہاں نقصان ہے چاہے انسان کو وہاں کتنا ہی نفع نظر آوے ان تمام پر یقین کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ہمارا ایک قیبی نظام ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں لہو ماقبہ تم ممبئی نے یا و من خلبی یا اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں انسان کے آگے پیچھے اللہ کا غیبی نظام ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا لیکن ہے بسا اوقات اس کا احساس ہوتا ہے انسان کو آدمی گر گیا چوٹ ایسی لگی کہ چہرے پر لگا آنکھ بچی ہوئی ہے چہرہ سوجا ہوا ہے پتہ نہیں آنکھ کہاں آنکھ اللہ نے بچا لی چہرہ سوجا ہوا وہ تو کچھ دن کے بعد اتر گیا کیونکہ آنکھ کی حفاظت پر اللہ کے فرشتے ہیں ہاں اللہ کی طرف سے جب اس آنکھ پر اللہ کا فیصلہ بدل جائے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں اللہ کا فیصلہ بڑا ہوتا ہے اس لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مغیبات کو بولے مغیبات کو سنے مغیبات کی لوگوں کو دعوت دے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرمائے بہت بڑی چیز ہے ایمان وہ جڑ ہے کہ جس کے اوپر پھل لگتے ہیں یہ درخت بڑا ہوتا ہے پھر انسان کے اندر میں یہ جڑ اچھی طرح جمی تو یہ درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور اس کے پھل دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک زمانے میں جب آپ نے محنت شروع کی تو ماحول سازگار نہیں تھا لیکن جیسے جیسے جڑ لگتی گئی اور اس کو پانی دیا گیا تو وہ ایمان اور یقین اتنا بڑا کہ حالات میں اور یقین بڑا ہم تو حالات میں گھبرا جاتے ہیں حالات میں گھبرا جاتے ہیں اور وہ حالات میں گھبرائے نہیں بلکہ نہیں یہ اللہ کی نصرت اور مدد کو دیکھنے کا یہی موقع ہے یہی موقع ہے ان کی آواز یہ تھی ما وعدن اللہ و رسول و سد اللہ و رسول ان کی آواز یہ تھی ناگواریوں میں حالات میں ان کی یہ آواز تھی هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله کتنی سنگینی آ گئی جان پر اب بن پڑے گی تو ان کا یقین یہ تھا کہ جان تو دینے والے نے دی ہے دی ہوئی اسی کی تھی اسی کے پاس جائے گی تو اس کی مرضی پر جائے گی اس کی نسبت پر جائے گی تو ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے کیونکہ انہوں نے کامیابی کو سن رکھا ہے کامیابی اسی چیز کو سمجھا ہے جس کو اللہ نے کامیابی کہا ہے کامیابی وہ نہیں جو انسان اپنی عقل سے تجویز کرے کہ بھائی میرے لیے اچھا گھر ہو جائے تو میں کامیاب میرے لیے اچھی بیوی مل جائے تو میں کامیاب میرے پاس اچھا مال آ جائے تو میں کامیاب یہ کامیابی نہیں ہے اللہ نے اس کو تو دھوکے کا سامان کہا ہے دھوکے کا سامان ہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ ضرورت پوری کرو تمہارے لیے حاجتیں پورا کرنے کا پورا ہونے کا اللہ نے مکمل انتظام کیا ہے کرو اس سے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتایا کہ دنیا میں چھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ نے اس کا سنگار کر کے رکھا ہے اللہ نے اس کا سنگار کر کے رکھا ہے انسانوں کی آنکھوں میں یہ چھ چیزیں بڑی زینت بنا کر کے دنیا میں رکھی گئی ہے اللہ کہتے ہیں اس سے تم فائدہ اٹھاؤ لیکن اس میں جھی لگا دو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کسی کی چاہت اولاد کی ہوتی ہے کسی کی چاہت اچھی بیوی کی ہوتی ہے کسی کی چاہت مکانوں کی ہوتی ہے کسی کی چاہت سواریوں کی ہوتی ہے کسی کی چاہت بیلنس کی ہوتی ہے کہ بھائی میرا بینک بیلنس اچھا ہو جائے یہ بھی ایک سنگار کی چیز اللہ نے اتاری ہے کہ ہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس سے اللہ کی رضا تلاش کرو کسی کی چاہت مویشیوں میں ہوتی ہے بھائی میرے پاس اتنے جانور ہیں دودھار جانور ہیں کسی کی چاہت کھیت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے دیکھو یہ تمام چیزیں دنیا میں نفع اٹھانے کے لیے ہے اصل چیز تو اللہ کے خزانے میں یوں خبر دی اصل چیز اللہ کے خزانے میں اصل چیز کہاں ہے اللہ کے خزانے میں تم جس سونا چاندی پر مر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک ایک آدمی کے لیے جتنے مکانات ہوں گے وہ تمام مکانات سونے چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے یہ نظر آتے ہیں یہاں ارے بولو لیکن موجود موجود ابھی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت بشارت دی بندوں کو بہت بشارت دی اب جنت غیب میں ہے نظر نہیں آتی ہے اور یہ بھی خبر دی ہے کہ اس میں نہریں ہیں اس میں باغات ہے اس میں پھل ہے اس میں میوے ہیں اس میں آپ کی چاہت کی تمام چیزیں ہیں اور اللہ کے خزانے میں اس سے بھی بڑی چیزیں ہیں یوں کہا لہم فی ہا ماں یشا لہوم فی ہا ما یشا اس میں جب انٹر ہو جائیں گے اس میں جب داخل ہو جائیں گے تو اس داخل ہونے والوں کے لیے جی چاہت کی تمام چیزیں ہوگی کہیں کا ولادینا مزید اور اس کے اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے یوں بہت کچھ ہے لیکن یہ چھ چیزیں آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ سواری ہے اس کا سنگار کیا ہے لیکن یہ آزمائش ہے علی سے حب الشہوات من کی چیزیں من کی بھاؤتی چیزیں من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث یہ چھ چیزیں ہیں اور آدمی ان میں سے کسی ایک میں گھس گیا اسی کو مقصد بنا کر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو بہت سے لوگ اس میں اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں تم اس میں رہ کر آخرت کو بھلا دیا تو یہی چیزیں وبال جان ہیں یہی چیزیں ہلاکت کا سامان ہے یہی چیزیں انسان کی بربادی کا سامان ہے کیوں اس میں اللہ کو بھلا دیا انسانوں کی مرغوب چیزیں عورت ہے تو اللہ نے اس کو بھی آزمائش بنایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری آپ کو عورت محبوب تھی لیکن آپ نے اس میں اللہ کا حق ضائع نہیں کیا مثالیں ہیں نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ازواج کے ساتھ رہتے تھے وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو آپ ایک عام آدمی کی طرح ہم سے باتیں کرتی ہم آپ سے باتیں کرتی اور ایک اچھا خوشنما منظر ہوتا لیکن جیسے ہی اللہ کی بڑائی کی آواز یعنی اذان کی آواز کان میں پڑتی تو ازواج متحرات فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں بتاؤ ہمیں یہ حالت مشق کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے بولو نا بھائی سونے والوں کو جگال دو اذان کی عظمت اللہ کی بڑائی کی عظمت ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی ہے وہ اللہ کا نام سن کر ڈرتے اللہ کی یاد سے ان کے دل کاپ اٹھتے ہیں اللہ کی یاد سے ہی ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ جب تک اس میں نہ لگے تسلی نہیں ہوتی ایمان یہ تقاضا کرتا ہے اللہ کی محبت کا تقاضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا تقاضا کرتا ہے یہ ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی دعوت دینا اس کو بولنا اس کو سننا لوگوں میں چل پھر کر اس کی محنت کرنا محنت کرنے سے آدمی کے اندر میں بات پختہ ہوتی ہے کہ اس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اگر اس کی نسبت بنائیں گے اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سبیل پیدا کر دے گا اس کے چھٹکارے کا راستہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں ایسی طاقت اور ایسی تاثیر رکھی ہے ورنہ آدمی جب عالم آخرت میں پہنچ جائے پہنچ جائے گا اور اس کے پاس یہ دولت نہیں ہوگی اور کلمے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بٹھایا اور اس سے کوئی مناسبت پیدا نہیں کی تو وہ آدمی قیامت کے دن افسوس کرے گا افسوس کرے گا حسرت کرے گا ہاں۔ کیوں دنیا میں جو غفلت اٹھائی وہ انہیں دوست کی وجہ سے اٹھائی کمپنی کی وجہ سے اٹھائی اللہ سے غفلت برتی ایمان سے غفلت برتی دنیا کی ان چھ چیزوں میں الجھے الجھے رہے دنیا کی ان چھ چیزوں میں ایک عورت ہے ایک اولاد ہے ایک ایک مال ہے پیسہ ہے بیلنس ہے سونا ہے چاندی ہے یہ تمام اس میں ہے ایک سواریاں ہے ایک مویشی ہے اور چھٹی چیز کھیتی ہے ارے بھائی گنی نہیں گنی پھر سے پھر سے بولوں ایک عورت ہے ایک اولاد ہے ایک بینک بیلنس ہے چاہے روپے کی شکل میں ہو چیک کی شکل میں ہو سونے کی شکل میں ہو چاندی کی شکل میں ہو کوئی بھی مال کی شکل میں ایک سواریاں ہیں ایک مویشی ہے اور ایک کھیتی ہے عام طور پر انسانوں کی زندگی چھ میں گھوم رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو برتنے کی چیزیں ہیں کھیتی ہم نے انسانوں کے نفے کے لیے بنائی ہے روپیہ پیسہ انسانوں کے نفے کے لیے بنایا ہے لیکن اس میں جھی لگانے کے لیے نہیں مویشی انسان کے نفے کے لیے بنائے ہیں لیکن آدمی مویشی میں ایسا الجھے کہ اللہ کو ہی بھول گیا اللہ کے احکام کو بھول گیا تو یہ انسان کے لیے ہلاکت کی باعث ہوگی اللہ کہتے ہیں دنیا میں برتنے کی چیزیں ہیں اور اللہ کے یہاں اس سے اچھی چیز ہے بارہ نمبر تین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للناس حب من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة فی وسمتی ولام کمتا دنیا وسن الم آب یہ تو یہ چھ چیزیں تمہارے نفع کے لیے ہے لیکن یہ یقین کرو اس میں پورا آدمی الجھ جائے اسی میں پورا لگ جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہمارے پاس اس سے بڑی چیزیں ہیں اب زمین سے اگنے والے سیب کیلے یہ تو ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے عالم آخرت میں جنت میں جو کیلا ہے وہ بارہ ہاتھ لمبا ہے ارے سونے والوں کو جگہ کیلا بھی آ گیا ہاں بارہ ہاتھ اور انگور جو ہوگا وہ مٹکے کے برابر بیر ہوگا مٹکے کے برابر آپ کہو گے کہ اتنے دانتوں میں جائے گا کیسے تو اس انسان کی شکل اللہ تعالی آدم علیہ السلام کی صورت پر بنائیں گے جنتی آدمی کی جو شکل بنے گی وہ آدم علیہ السلام کے قد ساٹھ ہاتھ کا قد ہوگا اس کا یہ تو چھوٹا ہو گیا انسان گزرتے گزرتے اور گناہوں کی وجہ سے بہت سی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں اس لیے اللہ بانو نے لکھا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نیکیوں کے فائدے بھائی نیک عمل کے برکات کیا ہوتے ہیں اور گناہوں کے نقصانات کیا ہے ایمانیات کا یہ تقاضا ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کو بولتے نہیں ہیں اس کو سنتے نہیں ہیں بھائی نیکی سے کیا فائدہ ہوگا اور گناہ سے کیا نقصان ہوگا گناہ کی چیز تھوڑی دیر اچھی لگتی ہے لیکن آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور کرتے کرتے نعمتوں سے بھی محروم کر دیتی گناہ ایسی چیز ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دینا ہلکا مت سمجھنا کسی نیکی کو کیوں نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور کسی گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھنا کسی گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھنا ورنہ اس سے گناہ کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور گناہ مرغوب ہو جائیں گے پھر انسان جو ہے وہ ہلاکت میں پڑے گا ماچس کی دیا سلائی ہوتی ہے نا ارے بھائی ماچس کی تو اس کو بھی ہلکا مت سمجھو یہ گاؤں جلا سکتی ہے حالانکہ چھوٹی سی ہے اس کی لکڑی جتنی ہوتی ہے اس کی سلی جتنی ہوتی ہے اس سے بھی کم وزن ہوتا ہے اس کا لیکن گاؤں جلا سکتی ہے ایسے ہی گنا ہے ایک گنا دوسرے گنا کو کھینچتا ہے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے اس لیے ایمان کے تقاضے میں ہے کہ آدمی نیکیوں کو معلوم کرے اس کے فوائد کو سمجھے گنا کے نقصانات آدمی جانے تاکہ اس سے بچے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا اور صحابہ کی جو تربیت کی وہ آہستہ آہستہ ان کو گناہوں سے روکا گیا کہ بھئی یہ چیزیں فزک ہے گناہ ہے اس سے بچو اس سے بچو یہ ایمان کے تقاضے ہیں اب جیسے جنتی آدمی کے لیے ایسی نعمتیں ہیں ایسے جہنمی آدمی کے لیے بھی اتنا ہی وبال ہے جیسے جنتی آدمی جنت میں جا کر مزے اڑائے گا ایسے ہی جس آدمی کا دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوا تو آدمی کی آخ پکار واویلا وہ بھی بہت بری ہوگی چمڑی پر عذاب ہوگا چمڑی پر اور یہ چمڑی اتنی موٹی بنائی جائے گی کہ چمڑی کا جو اوپر کا پر ہے وہ اندر تک جانے کے لیے تین دن کا وقت لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے جہنمی آدمی کی ایک داڑ اوہد پہاڑ کے برابر ہوگی اور یہ تمام چیزیں حق ہے اسی لیے ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے صحابہ نے ان مغیبات کو اتنا سنا اور اتنا بولا کہ اس کا یقین دل میں آ گیا سیدنا علی مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت اور جہنم کو اتنا سنا ہے کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو ہمارے یقین میں کوئی فرق نہ آئے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھ دھوکا کھائے لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی ہے وہ اپنے دل میں وہ پختہ اتری ہے یہ تمام حقائق ہیں تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو ان حقائق کو دہراتے تھے آپ کی جو دعا ہے نا تحجد کی جماعت میں جانے والے روزانہ ایک دعا یاد کریں تو چالیس دن میں چالیس اور چار مہینے میں کتنی ہو جائے ایک سو بیس تو مصنون دعائیں آدمی یاد کرے ہاں۔ اللہ عمان تقی السماوات فی ہند ولا کل الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد یہ اللہ کی حمد کے کلمات کہے پھر اب کیا کہہ رہے ہیں انت الحق پروردگار تو سچا ہے کیوں اللہ سچے ہیں کہ نہیں ہے کائنات آٹومیٹک بن گیا نہیں اللہ نے بنایا ہے اپنی قدرت سے بنایا ہے پہاڑوں کو اس پر جمایا ہے سمندر کو چلایا ہے ہواؤں کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں جب چاہتے ہیں ٹھہرا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں چلاتے ہیں اور ایک منظم نظام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت رات ہی رات رہے تو صبح کا چاندنا اللہ کے سوا کوئی نہیں لا سکتا یہ اللہ کا نظام ہے اس اللہ کی طرف ہم دعوت دیں اس اللہ کو بولیں اس اللہ کی اطاعت کریں اس اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی سے بچیں یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اگر کوئی چوک ہو جائے تو اندر سے ایمان اسے اتنا چونکا دے فوراً چونکا دے گلتی کر لی اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے سے واپس آئے اور ہر ایمان والے کے لیے ہر بندے کے لیے صرف ایمان نہیں دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے جب تک اس کی جان گلے میں نہ آ جائے یوں کہتے ہیں اس اس راستے سے ایمان کے راستے سے میرے قریب ہو جائے ہاں جان گلے میں آ گئی اب بولنے کی سکت ختم ہو گئی اب وہ غیبی چیزیں دیکھنے لگا اب اس کے لیے دروازہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا بند ہو گیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے اس کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ جان نرخرے میں نہ آ جائے اگر کوئی اس سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے یوں کہتے دنیا سے رخصت ہوگا سچے دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گی اسی لیے جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ آدمی حسرت کرے گا افسوس کرے گا اے کاش کہ میں پیغمبر علی سلاۃ وسلام کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ لیتا یا لئی تنی تخص تمہار رسول سبیلا اے کاش کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میری نسبت جوڑ لیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کی ترقی کے لیے اللہ نے محنت بھی دی ہے محنت دی ہے کہ ہم محنت کریں دو قسم کی محنت ہمیں دی ہے ایک محنت اپنے مقام کی دی ہے ایک محنت بیرونی نقل و حرکت کے ذریعے سے دی ہے دونوں ضروری ہے آدمی وہ نہیں ملتی ہے یہ اسے موقع نہیں دیتے ہیں بھی ہے اس لیے بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے الحمد للہ نعمت المان تو تحجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مغیبات کو بولتے تھے اللہ کی تعریف اور حمد کے کلمات کہے اور پھر کہتے انت وباد کا حق اللہ تیرے وعدے سچے ہیں انت الحق وباد کا حق و کا حق اللہ تیری ملاقات بھی حق ہے جو بندے ایمان والے ہوں گے تو قیامت میں تین عدالتیں کتنی بولو تین عدالتیں ایک کفر و اسلام کی ہے کفر اور اسلام کی کیا معنی یعنی ایک ایمان والوں کی ایک غیر ایمان والوں کی اس کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت کے دن انسانوں کے گروہ کے دو قسمیں ہوں گے ایک گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے روشن چمکدار ہوں گے ایک گروہ وہ ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو اسباب اور چیزوں میں الجھا کر اللہ سے غفلت کھا کر اللہ سے بغاوت کر کے نافرمانی کر کے زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے ذلت والے ہوں گے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ گناہ اور قصور ہوئے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو روشن کرتے ہوئے ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن اور چمکدار بنائیں گے قرآن کریم میں اللہ نے اس کی خبر دی ہے یوم تبیض وجوہ بجو تسم اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے چمکدار ہوں گے بہت سے چہرے اترے ہوئے ہوں گے فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمت اللہ جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ قیامت کے دن میں بھی مزے میں ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ اکفر تم باد بَعْدَ کم تمہارے سامنے اللہ کی سچی بات آئی اس کے باوجود تم نے اس کو چھپایا اس کو ظاہر نہیں کیا اور اس کا انکار کیا قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہوگا انہیں کہا جائے گا سعید اور ایک وہ ہوں گے کہ جن کی قسمت کا ستارہ ڈوبا ہوا پھوٹا ہوا ہوگا انہیں کہتے ہیں شفیق تو قرآن میں یہ دو لفظ ہیں فمین و سعید انسانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے تو قیامت میں تین عدالت ہیں ایک کفر اسلام کی دوسری عدالت اللہ تعالی کے اپنے حقوق کی ہے اپنے حقوق کی ہے کہ بھائی میں نے ایمان دیا تھا ایمان کے ساتھ میرے حقوق تھے وہ تم نے ادا کیے نہیں کیے آدمی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیا حق ہے اللہ کا حق مجھ پر کیا ہے یہ آدمی جانے جس نے مجھے زندگی دی ہے اس کا مجھ پر کیا حق ہے یہ دنیا کے تمام انسانوں سے اللہ کتاب کرتے ہیں اے دنیا کے انسانوں تم اس پروردگار کے ساتھ اپنا رشتہ اپنا تعلق اپنا اپنی نسبت جوڑو اس سے اعتقاد کرو جس نے تم کو بنایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے بنایا یہ دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام انسانی فیکٹری جو ہے وہ اس کی قدرت کا نمونہ ہے پھر بھی انسان نہ جانے نہ پہچانے نہ اس کی طرف توجہ دے نہ اس کی آواز سنے نہ اس کی طرف کان دھرے تو پھر اس انسان کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا اور جن بندوں نے اللہ کی آواز کی طرف کان دھرا کان لگایا دل میں جذبہ اور حوصلہ بنایا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو راضی کر لیا تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا دنیا سے جاتے ہوئے چمک جائے گا اس کو خوشی ہوگی دنیا سے جاتے ہوئے ہاں اس کو آنند ملے گا دنیا سے جاتے ہوئے اسی لیے ساجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاد فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب نیک آدمی کی روح قبض کر لی جاتی ہے روح نکال لی جاتی ہے تو اس کے لیے تو پانچ سو فرشتے خوشخبریاں اور اعجاز لے کر آتے ہیں ہر فرشتے کے ہاتھ میں ریحان کی ٹہنیاں ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے اور اس روح کو مبارکباد دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں اسے لے جایا جاتا ہے روح تو لے گئے اللہ کی دربار میں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے اور اس کا جسم یوں کہتے ہیں یہاں نہلاتے دھلاتے ہیں وہ وہ اس کا جسم ہم آواز نہیں سن پا رہے ہیں ورنہ اس کا جسم یوں کہتا ہے قدیمونی قدیمونی بھائی مجھے جلدی لے جاؤ میری راحت کی جگہ جلدی لے جاؤ اسی لیے ہمیں حکم ہے جنازے میں کہ جب میت ہو جائے تو اس کے کفن اور دفن میں جلدی کریں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ نیک ہے تو تم تم سے زیادہ راحت کی جگہ اسے پہنچا دو گے اور اگر وہ بد ہے انہیں گار ہے تو تم اپنے کندھوں سے بوجھ کو اتار دو گے جلدی سے دنیا کی چیزوں سے کوئی منع نہیں کرتا شادی سے کوئی منع نہیں کرے گا مویشی سے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا سونے چاندی سے کوئی منع نہیں کرے گا لیکن آدمی ان چھ چیزوں میں الجھ کر اسی میں رہ کر کے <coughs> اللہ کے عوامل سے غفلت کر لے اور ایمان کی محنت چھوڑ دے اور انہی چیزوں کو اصل سمجھنے لگے تو پھر انسان کے لیے ہلاکت ہے گویا یہ چھ بھون کی شکل میں ہے کہ آدمی اس میں گھستا ہے تو پھر گھستا ہی چلا جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو روزانہ پانچ وقت نماز کی دعوت دی کہ دنیا کے انسانوں ان شکلوں سے نکل کر ہمارے پاس آؤ اور یقین کرو کائنات کا نقشہ اور ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے کس کے قبضے میں ہے اللہ کے قبضے میں ہے وہ نقصان کی شکلوں میں نفع پیدا کرنا جانتا ہے اور اور نفے کی شکل میں نقصان پیدا کرنا جانتا ہے وہ کسی چیز کو کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کو وہ بند کر دے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا کوئی نہیں کھول سکتا اس اللہ کی ذات علی کا یقین اس کا مطالبہ ہر بندے سے ہے کہ کرے منع نہیں ہے ان چیزوں شکلوں اور اسباب میں رہنا لیکن ان میں رہ کر آدمی ایسا رہے کہ اللہ تعالی کا حق ہی بھول جائے نبی کا حق ہی بھول جائے اپنی آخرت کو ہی بھول جائے اپنے بوسیدگی جی کے زمانے کو بھول جائے حساب و کتاب کو بھول جائے امال کا وزن ہوگا اسی کو بھول جائے ایک سبحان اللہ ہے وہ بھی تولا جائے گا جنتی آدمی جنت میں کروٹ لے گا تو اس سے خوشبو پیدا ہوگی ذرا اپنی بیٹھک بدلے گا تو اس سے خوشبو جو پھیلے گی نیچے والا جنتی کہے گا وہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کہا یہ آپ سے اوپر ایک درجے میں جو ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے اچھا اس کے پاس وہ کون سا عمل تھا کہ تیرے مقابلے میں ایک سبحان اللہ زیادہ تھا ایک سبحان اللہ زیادہ تھا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل والے علم سے ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنے گھر اور سماج کے اعتبار سے اپنے رشتے دار اور اعزا کے اعتبار سے ایک ماحول عمومی بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر آدمی کو دین کے ماحول میں چلنا آسان ہو جائے گا اس لیے ماحول بنانے کی محنت ہے یہ ماحول بنانے کی محنت ہے کہ ہم محنت کریں اس سے اللہ نے زندگی ایسے ہی گزارنے کے لیے نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسا خیال کرتے ہو ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے تم ہماری طرف واپس نہیں کیے جاؤ گے نہیں نہیں اللہ کی شان اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کوئی بیکار ہو بیکار کام کرے اللہ تو حکیم ہے اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے کسی کو گورا بنایا ہے کسی کو کالا بنایا اسی میں بھی اللہ کی حکمت ہے اس میں اور کوئی خوبی رکھی ہے تم اس کا چہرہ دیکھ رہے ہو اس میں اور خوبی رکھی ہے کسی کو قداور بنایا کسی کو پستہ قد بنایا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے ہمیں اللہ کی حکمتوں میں دخل دینے کا حق نہیں ہے ہاں۔ جیسے اللہ نے چاہا جیسے اس نے پسند کیا جیسے اس کے نظام میں طے تھا اسی طرح اللہ نے انسان کی تخلیق کر دی فی ائی سورت ما شاہ ابک کبک جس شکل میں اللہ نے چاہا پیدا کر دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو چہرے میں یوں کہتے کالے رنگ کے تھے ہوٹ بڑے تھے داغ چیچک کے تھے لیکن ایمان کا نور ایسا لیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال کے لیے تو اور بلال نے کیا مشقتیں جھیلی تھی مکہ میں ان کو گھسیٹا گیا ایمان کی وجہ سے پتھریلی زمین میں گھسیٹا گیا کوڑے لگائے گئے طاقتور لوگ کوڑے لگاتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں تمہارا خیال غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ مار اٹھائیے یہ مار کھائیے یہ مشقتیں جھیلی اور ایسے وقت میں جھیلیے کہ کوئی ساتھ دینے والے اتنے زیادہ نہیں تھے کوئی نصرت کا ماحول نہیں تھا وہاں تو دوسرا ہی ماحول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی پیدرے کیے جا رہے تھے ایسے ماحول میں بلال نے ساتھ دیا ہے جہاں حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی ہے ایسا ماحول تھا جہاں حضرت خباب کو سزائیں دی جا رہی ہے ایسا ماحول تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی جا رہی ہے ایسا ماحول تھا جہاں صدیق اکبر کو جوتوں سے لاتوں سے پیٹا جا رہا ہے ایسا ماحول تھا صدیق اکبر نے ایمان کی وجہ سے اللہ کے رسول کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے ایسی مار کھائی ہے کہ چہرہ سجا دیا لوگوں پہلا خطبہ جو صدیق اکبر نے دیا تو اس میں سارے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ان کے رشتہ دار اٹھا کر گھر لائے ایسے ماحول میں ان لوگوں نے ساتھ دیا اسی لیے اللہ نے صحابہ کو یوں کہا وہ مرد تھے جو بات زبان سے بولی اس کو سچا کر دکھایا جو عزائم کیے اسے پورا کر دیا جو اللہ سے قرار کیا اس کو پورا کر دیا رجال ما آحد اللہ علیہ ایسے مرد لوگ تھے کہ اللہ سے جو قول و قرار کیا اسے پورا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی ایک اقرار ہے یہ ایک عہد ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں یہ قرار ہے اس کے تقاضے ہیں عوامر کی پابندی ہے نواحی سے رکنا اور چوک ہو جائے توبہ کے ذریعے سے واپس ہونا آخرت کا یقین کرنا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو اس دعا کے ساتھ ان حقائق کو بولتے تھے پروردگار تو سچا ہے تیری ملاقات سچی ہے کا حق کون اللہ تیرا ارشاد سچا ہے تو جو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے والجنت جنت حق کن جنت حق ہے والنار حق کن آگ جہنم حق ہے جنت حق کن حق کن نبیون حق کن اللہ دنیا میں تو نے انسانوں کو اس آخرت کی ہلاکت سے بچانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے یہ بھی سچی بات ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے تھے وہ محمد الرسول اللہ حق اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں پھر اپنی اپنی تابے داری ظاہر کرتے تھے جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ اس لیے قرآن میں کہا نبی جی آپ کہو کلیا او اناس انی رسول اللہ علیکم جمیا نبی جی آپ لوگوں سے کہو میں سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں انی رسول اللہ علیکم جمیا میں تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اب نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے جتنی عمر تھی اس میں آپ نے اس ذمہ داری کو اپنی ذات سے پورا کیا اور آپ آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں ہوگا کیوں اللہ نے سچی کتاب میں خبر دے دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں اگلی کتابوں میں اس کا ذکر تھا کہ اللہ نبی آخر الزما پیدا کرنے والے ہیں اگلی کتابوں میں اس کی خبر دی تھی اور اس کی ساری علامتیں بتائی تھی یہ تمام علامتوں کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے آپ خاطم النبی ہیں پارہ نمبر بائیس میں اللہ نے قرآن کریم میں اس کا اعلان فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين اللہ کے رسول ہے خاطم نبی میرے بزرگوں میرے بھائیوں ایمان کے تقاضے ہیں کہ آدمی روزانہ اپنے ایمان کو پانی دے اس لیے اللہ نے دعوت کا مبارک کام دیا ہے جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر چار عملوں میں لگتے ہیں ایسے ہی اپنے مقام پر بھی آدمی چار عملوں میں لگے تو یہ ہدایت کا نور پیدا ہوگا اس کے لیے ایک کام ہے دعوت اللہ روزانہ اللہ کی بات بولنا روزانہ مغیبات کو بولنا روزانہ آخرت کو بولنا روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے رشادات کو بولنا نمبر ایک دعوت اللہ نمبر دو بھائی جس کی طرف دعوت دی ہے اور جس کو بولا ہے اس چیز کو سیکھنا اور سکھانا تعلیم و تعلق جب وہ بڑے ہیں اور اسی کی ہم دعوت دے رہے ہیں تو کس سے وہ خوش ہوتا ہے کس سے وہ ناراض ہوتا ہے آدمی اس کو سیکھے ان عمل کے فضائل کو سنے تعلیم و تعلق اور تیسری چیز ذکر و عبادت ہے کہ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو لگانا اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ذکر و عبادت غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے غفلت سے منع کیا نبیوں سے کہا بلا تکم من الغافلین نبی جی غفلت والوں میں نہ ہوئیے کہیں آپ نے فرمایا نبی جی جس کے دل کو ہم نے غفلت کا پردہ ڈال رکھا ہے آپ اس کی بات بھی نہ مانیں ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذکرنا تو ذکر و عبادت جس میں اس کی مرضی ہے خوشی ہے اس میں لگنا جس میں اس کی ناراضگی ہے اس سے نکلنا اس سے بچنا اور آدمی جب یعنی بارڈر پر کھڑا ہو گیا گنا کا ارادہ ہوا اور اس ارادے پر اندر میں جذبات اٹھے ہیں لیکن آدمی اللہ کے خوف سے رک جائے تو پھر اللہ تعالی ہو اپنی معرفت کا نور اسے دیتے ہیں اور معرفت کا پردہ کھول دیتے ہیں اور آدمی جب گناہ کی طرف جھک جاتا ہے تو آدمی کا دل غفلت میں پڑ جاتا ہے اللہ سے غفلت میں پڑ جاتا ہے پھر اس سے عبادت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے بہت سے گنا ایسے ہیں کہ جس سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے ایک اللہ والے کہتے ہیں ایک آدمی دعا میں رو رہا تھا میرے دل میں آیا کہ بناوٹی رونا رو رہا ہے میرے دل میں ایسا آیا یہ بھی گناہ تو اس کی وجہ سے کئی مہینوں تک مجھ سے تحجد کی توفیق سلو کر لی گئی ہمیں کیا حق ہے کسی کے بارے میں یہ کہنے کا اللہ کو یہ بات ناپسند آئی وہ بندے کا اور رب کا معاملہ تھا تو اس سے تھوڑی تعلق تھا تو نے کیوں ایسا خیال کیا گناہ سے بچنا اسی لیے ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں کچھ کا تعلق دل سے ہے کچھ کا تعلق باقی حصے بدن سے ہے کچھ کا تعلق عام انسانوں سے ہے کہ آدمی اجمالی طور پر اس میں دل لگاوے جانے سمجھے کہتے نہیں ایمان کا تعلق آنکھ کے ساتھ بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے کرے نہیں ہے پڑ جائے اور صرف اللہ کے خوف سے اپنی نظر نیچی کر لے اب دوبارہ نہیں اٹھے گی میں نے اٹھائی نہیں تھی پڑ گئی اور اللہ کے خوف سے نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے آج بندے کو اس گناہ سے رکنے کی وجہ سے ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس کی لذت اور حلاوت اس کا دل محسوس کرے گا اس کا دل محسوس کرے گا تو نیکی کے فائدے اور گناہ کے نقصانات ہاں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور میں بھی لکھے اللہ والوں نے مختلف کتابیں لکھی آدمی جانے وہ نیکی سے کتنی بل فائدے ہیں نیکی سے کتنی کتنی خیر کھلتی ہے نیکی کی کتنی برکتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مثالوں سے بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے بخاری شریف کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ کہا کہ سنو سنو ایک آدمی بنی اسرائیل میں جنگل میں جا رہا تھا اور صحابہ ایک دم چوکنا اب آواز سن رہے ہیں اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت دھیان سے سنتے تھے ہماری طرح غفلت کے ساتھ نہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم تو اذان کے وقت بھی جھگڑا بھی بند نہیں کرتے بولنا بھی بند نہیں کرتے شکایتوں کا گلدستہ نرمی کتاب میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے بڑے علماء میں تھے تاجر بھی تھے ان کی تجارت تھی اور رات کو عبادت کرتے تھے ان کا ایک پڑوسی تھا وہ لوہار تھا لوہار پڑوسی ان کا لوہار تھا یہ رات کو عبادت کرے اور اللہ کے سامنے آہو جاری کریں قرآن پڑھے تو وہ ان کا جو پڑوسی تھا تو ایسے پکے مکان تھوڑی تھے وہ تو سیدھے سادھے تو کہ پڑوس میں جو آواز جاتی تھی ان کی تو لوہار تو اچھے دن پورا محنت کرے لیکن شام کو اس کا بدن چور چور ہو جائے تو شام کو بستر پر لیتے لیتے فرائض کا اہتمام کرتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی محنت کرے تو فرض نمازیں نہیں پڑھنے کی فرائض کا اہتمام کرتا تھا اللہ کی آواز کا احترام کرتا تھا اللہ کی بڑائی اس کے دل میں تھی لیکن زیادہ نوافل کی طاقت نہیں رہتی تھی کیوں محنت اتنی کشٹ کرتا تھا کہ شام کو بدن اس کا تھک تھک کے چور ہو جاتا تو بستر پر لیٹے لیٹے اللہ سے کہتا اللہ میرے بدن میں قوت نہیں ہے یہ تیرے بندے کیسی عبادت کرتے ہیں میرے بدن میں بھی قوت ہوتی تو میں تیری ایسی عبادت کرتا لیکن میں کیا کروں میرا مشغلہ اس طرح کا ہے بس یہ یہ حسرت بھری آہیں بستر پر لیتا رہتا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہوا اس کا انتقال بعد میں ہوا کسی اللہ والے نے اس لوہار کو خواب میں دیکھا کہ اس کو بھی وہی درجہ ملا ہے جو عبداللہ بن مبارک کو ملا ہے تو اس سے خواب میں پوچھ رہے ہیں خواب کوئی حجت نہیں ہے لیکن ترغیب کے لیے یہ ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے خواب کوئی حجت نہیں ہے تو اس سے پوچھا کہ تو اس مرتبے پر کیسے پہنچ گیا وہ تو بڑے محدث تھے بڑے عبادت گزار تھے بڑے یہ تھے وہ تھے تو تو مزدور ہو کر ان کے درجے کو ان کا درجے پر فائق ہو گیا ان کے جیسا درجہ ملا کہا ہاں میرے پاس دو عمل تھے اللہ نے وہ دو عمل میرے قبول کر لیے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہا کون سے دو عمل تھے کہا جس وقت اللہ کے منادی کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرا ہتھوڑا جس حالت میں ہوتا اس حالت سے نہ آگے جاتا نہ پیچھے جاتا میں فوراً اللہ کی آواز کی طرف لبے کہتے ہوئے اللہ کے حکم کی طرف چلا جاتا اور دوسرا میری حسرت بھری آہیں جو بستر پر تھی اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جو میں نے تمنا کی وہ تمام تمنا اللہ میرے بدن میں قوت ہوتی تو اس نیکی پر میں بھی جاتا تو وہ تمام نیکیاں جو میں نے حسرت سے وہ کیا جن نیکیوں پر وہ نیکیاں میرے عمل نامے میں لکھی گئی اور اللہ نے ان دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ مقام دیا میرے بزرگوں میرے بھائیوں ایمان کے یہ تقاضے ہیں کہ ہم اس کی طرف لپکے کے ہم چلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا فائدہ بتاتے تھے بخاری شریف کی روایت سنا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا کہ اس کے اس نے اچانک اوپر سے ایک آواز سنی غیبی آواز سنی کیا آواز سنی اس کے حدیقت فلاں اے بادل فلاں آدمی کے فلاں بندے کے بگیچے میں پانی پہنچاؤ آواز تو غیب میں آ رہی ہے اوپر غیب میں آواز آ رہی ہے یہ آدمی سن رہا ہے اور کہہ رہے ہیں فلاں آدمی کے بگیچے میں پانی دو تو کہتے اچھا اس کے بعد دیکھا تو وہ بادل چلا تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے چلا یہ بادل کہاں جاتا ہے تو چلتے چلتے دیکھا کہ وہ بادل تو پتھریلی زمین میں برسا اور بہت زور سے برسا تو پتھریلی زمین میں تو کوئی بگیچہ نہیں ہے اور آواز تو سنی تھی کہ فلاں آدمی کے بگیچے میں پانی دو تو پھر یہ پانی نالے کی شکل میں جمع ہو کر چلنے لگا تو یہ آدمی بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو دیکھا کہ ایک نیچان میں ایک آدمی کھیت میں وہ پانی اس کے کھیت میں جا رہا ہے اور وہ بیلچے سے پانی کھیت میں پھیر رہا ہے یہ آدمی کھڑا ہو گیا اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے کہا میرا نام تو سلیمان ہے اور انہوں نے وہی نام سنا تھا کہ سلیمان کے بگیچے میں پانی دو اچھا پھر اس نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم اور اللہ کے واسطہ دے کر کہتا ہوں سچ سچ بتا اس بگیچے میں تیرا کام کیا ہے یہ قصہ اللہ کے نبی صحابہ کو سنا رہے ہیں میں آپ کو اس کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ تیرا اس میں کیا عمل ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کا فائدہ اس کی برکتیں کیسے اللہ نے جیب میں رکھی ہے حضرت شیخ شیخ العدیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں اس قصے کو لکھا ہے پڑھا ہے کسی نے کس کس نے پڑھا ذرا ہاتھ اٹھا ارے پڑھا نہیں سنا ہے سنا ہے نا اس میں ایک لفظ حضرت شیخ نے لکھا ہے کیا لکھا ہے کہوں ارے بھائی کہو تم تو بولتے ہی نہیں ہو کہو تو ہم بھی کر لیں گے وہ یہ ایک قصے کے آخر میں لکھا ہے کہ اس نے جب پوچھا کہ اس بگیچے میں کیا کام کرتے ہو تو اس نے کہا بھائی تو نے اللہ کا واسطہ دیا اس لیے بتاتا ہوں یہ تو میرا اندر گپت معاملہ ہے کیا ہے جب اس کی پیداوار ہوتی ہے تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں اور وباگ بناؤ تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ تو اس کی لاگت اس میں کھیت میں پھر سے دوبارہ کرنے کے لیے اتنا خرچہ اس میں جو ہوتا ہے نا اس کا ایک حصہ ارے بھائی تین لاکھ نو پاکیو ہوئے تو ایک لاکھ اندر خرچہ مانگے سمجھ میں آئی اور دوسرا حصہ یہ میرے گھر والوں کی ضرورت کے لیے میرا سالانہ خرچہ اس میں کھیت میں سے نکل گیا تو ایک لاکھ روپیہ گھر میں خرچ کے لیے اور باقی جو تیسرا حصہ بچا ہے وہ اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے کے لیے ایک دہائی حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ عام صحابہ کا یہی معمول تھا عام صحابہ کا یہ معمول تھا پھر حضرت شیخ نے لکھا ہے یہ اللہ والے نے لکھا ہے نا اور پکی بات ہے اگر بڑا مجرب نسخہ ہے یوں لکھا ہے بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ دن تجربہ کر کے دیکھ لے ارے بھائی سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے اپنا ہمجم بھائی بھی تو کون کون نیت کرتا ہے તો એક તિહાઈ લગાવી पड़ेगी એક तृतीयांश ભાઈ એક તૃતીયાંશ સમજણ પડે એક રોટલીના તન તડકા કરવાના તેવી રીતે આપણા બાર મહિના હોય તેના તીસરો ટુકડો કેટલો થાય હરેક વસ્તુમાં આવે ને پوری زندگی میں اللہ برکت دیتے ہیں مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کتنی عمر میں دعوت میں لگے اور جتنی عمر دعوت میں لگے ہیں اتنی عمر میں اللہ نے اتنے سفر کروائے کیسے کروائے انہوں نے طے کر لیا تھا وہ تو کہتے چار مہینے میرے ختم ہی نہیں ہوئے یوں کہتے تھے چار مہینے کے لیے نکلے شروع میں وہ اب تک ختم ہی نہیں ہوئے موت تک چلتے ہی رہے چلتے ہی رہے چلتے ہی رہے یہ کام کوئی بیان کا نہیں ہے یہ کرنے کی چیز ہے جیسے کوئی کہے کہ بھائی یہ آم کیسا میٹھا ہوتا ہے تو تو اس کو کیا پتا چلے گا تم زبان کا چٹکھارا بلاؤ تو بھی بہت زبردست ہوتا ہے تو کیا اس سے پتا لگے گا سامنے والے کو بھائی چیری کاٹ کے کھلا ایسے ہی محنت اور قربانی کے ساتھ جو چار مہینے لگیں گے اور تربیت کے ساتھ لگیں گے تو وہ چار مہینے چلتے ہی رہے گا آدمی تو جو بولوں کہ چل سے تمہیں بولوان نمبر کے مارو باقی سے تو قیامت میں تین عدالتیں پہلی عدالت کفر اسلام کی دوسری اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی اور تیسری عدالت بندوں کے آپس کے حقوق کی پہلی میں تو فیصلہ ہو جائے گا بھائی تم یہ ہو جاؤ تم ادھر ہو جاؤ جس آواز سے بڑے بڑے اللہ والے کانپتے تھے وہ یہ ومتاز ومتا زلیما مجرم قیامت کی دن آواز ہوگی او گنہگارو تم نیکوں سے الگ ہو جاؤ تم الگ ہو جاؤ وہاں کے منظر بہت مزے کے بھی ہیں وہاں کے منظر بہت تکلیف کے بھی ہیں دونوں چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کا دن جو ہے وہ نیکو کاروں کے لیے اتنا چھوٹا ہوگا جیسے فجر کی دو رکعت دو رکعت سنت پڑے اتنی دیر ان کے لیے ہوگی اور بعضوں کے لیے کہ ایک ہزار سال کا اور بازوں کے لیے پچاس ہزار سال کا کٹے گا ہی نہیں مصیبت کا وقت جلدی کٹتا نہیں ہے تو وہ مصیبت کا وقت ہوگا بازوں کے لیے اس دن میں تفریح ہوگی بازے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے بازے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ وہ اعجاز دیں گے جاؤ جاؤ تمہارا تو حساب آسان ہے وہ سب جو پریشان ہیں جہنمی صفوں میں کھڑے ہیں جاؤ جاؤ تمہارے ساتھ کسی نے جو بھلائی کی ہو آج ہم تمہارے لیے سفارش کا دروازہ کھولتے ہیں تو تم جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لو اور لے آؤ جاؤ جس نے تم کو کپڑا بھی پہنایا ہو تو لے آؤ جاؤ ہم تو اپنے رشتہ داروں کی بھی خبر نہیں رکھتے سیلا رحمی بھی ایک بڑی چیز ہے پڑوس بڑی چیز ہے قیامت کے دن دو پڑوسیوں کا فیصلہ ہوگا پہلے حقوق میں تو پڑوسی دلیل کرے گا حجت کرے گا اللہ اس نے دروازہ میرے لیے بند کر رکھا تھا پوچھے اس سے کیوں بند کر وہ کیوں بند کر دیا تھا بتاؤ اس سے پوچھو آدمی کے پاس جواب نہیں ہوگا اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں موت سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق معاف کرا لو یا ادا کر لو جس دن پیسہ روپیہ سونا چاندی کچھ کام نہیں آئے گا بے ایمان آدمی سونا بھرے زمین بھر کا سونا بھی اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں سونا یہ دیتا ہوں تو میری جان چھوڑ دو تو اللہ کہتے ہیں یہ اس کی کیا مجھے ضرورت ہے مل الارض صاحب ولا وفتہ دادی زمین بھر کر سونا دینے تو بھی اس کی جان نہیں بخشی جائے گی کفر اور ایمان کی چیز ایسی ہوگی اللہ کے اپنے حقوق میں اللہ بہت دلدار چھوٹ چھاٹ رکھیں گے وہ با اختیار بادشاہ ہے وہ ایک نماز کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے ایک تکبیر تحریمہ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے نماز آپ نے اخلاص سے پڑھی نہیں پڑھی یہ پوچھ سکتا ہے اس کا حق ہے لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں وہ معاف بھی کر دے لیکن بندوں کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تک بندے آپس میں سمادھان نہ کریں بھائی میرے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں انصاف ہوگا اس لیے اللہ کے نبی نے اس دن سے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بہت ڈرایا آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی کو ایسا لایا جائے گا کہ اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوگی اتنی تحجد ہوگی اتنی نماز ہوگی اتنے روزے ہوں گے اتنے خیرات ہوگی وہ ساری نیتیاں پہاڑ پر رکھ دی جائے پہاڑ ڈھک جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں جب اس کی پیشی ہوگی اور حقوق کو پامال کیا ہے تو حدیث میں ہے کہ لتا و شتم ہاضا و اخذم الحاظہ کسی کو گالی دے دی کسی کو مار دیا کسی کا مال دبا دیا کسی کا حق دبا دیا تو وہ سب حق والے کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی دے دو ایک ٹکڑا یہ نیکیوں کا اس کو اس دے دو بھائی ایک ٹکڑا اس کو دے دو چلو وہ کہ میرا بھی ہے تو تیرا کیا ہے کہ تو بہت سارا حصہ ہے یہ سب دے دو سب حقوق دیتے دیتے سب نیکیاں دیتے دیتے نیکیاں ساری اس کی ختم ہو گئی اور ابھی بات والے باقی ہیں اللہ پروردگار یہ تو سب لے گئے ہمارے حق کا کیا تھا کہ تمہارا بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو کہ پروردگار ہمارا حق ان کی برائیاں ہیں وہ اٹھا کر اس پر ڈالو ان کی برائیاں ہیں وہ وہ گنا ہے اس کی گنا اٹھا کر اس پر ڈال دو اور جب اس کے پاس نیکی ختم ہو جائے گی اور یہ اکیلا کھڑا ہو جائے گا تو اپنے گنا اور دوسرے کے گنا کے ساتھ فرشتہ کہے گا جا اپنی میاں جہنم میں چلا جا اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے تو پہلے اس کے جواب میں یوں کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو کہا نہیں میری امت کا مفلس ہی ہے اسی لیے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے یہ کام ہمیں یہ سکھائے گا اسی لیے جماعت میں مختلف مزاج کے اور مختلف رنگتوں کے مختلف زبان کے بھی لوگ ہوتے ہیں اور یہ مشق کرائی جاتی ہے بھائی کچھ اوپ ہو جائے ذرا معاف کر لو اور کوشش یہ کرو کہ اس کے نکلنے میں جو روانگی کی آداب ہے اس میں روانگی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی ہمیں فضول خرچی نہیں کرنا ہمیں سوال نہیں کرنا دل کا سوال نہیں کرنا کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا یہ مشق ہے چالیس دن چار مہینے تاکہ ہمیں اچھی مشق ہو جائے کیا حقوق ادا کرنے والے پر حقوق لینے والا دنیا میں ہر کوئی ہے دینے والا جب سارے دینے والے بن جائیں گے تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا سب دینے والے ہیں تو جھگڑا ہی نہیں ہے لینے والے ہوں گے تو جھگڑا ہوں گے میرے کو کم ملا میرے کو زیادہ ملا تو لینے میں جھگڑا ہے دینے میں کوئی جھگڑا نہیں اس لیے صحابہ کی یہ صفت تھی کہ وہ دینے والے تو ایسے تھے کہ اپنی ضرورت اور اپنی حاجت ہے پھر بھی دوسرے کو دے رہے ہیں اللہ کہتے ہیں وہی اسے رونا انفسهم ولو كان بهم وہ دوسروں پر لگاتے ہیں لگاتے ہیں ایسا لگاتے ہیں خود کو ضرورت ہے پھر بھی لگاتے ہیں آیت کے ذیل میں کتنے قصے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ نے تین دن کے فاقے کے بعد روٹی بنائی روزے سے تھی تین دن کچھ زیادہ کھانے کو نہیں ملا تیسرے دن یوں کہتے ہیں تین روٹیاں بنائی کہ بھئی یہ علی ایک حسن کی ایک حسین کی ایک ان کی اتنے میں دروازے پر کسی نے آ کر سوال کیا ایک مسکن نے کہ بھئی دے دو اللہ کے نبی کے گھر والوں کو دے دو تو ایک روٹی اس کو دے دی ایک یتیم نے آ کر سوال کیا اس کو ایک روٹی دے دی اور ایک مسکین نے ایک یتیم نے اور ایک قیدی نے آ کر سوال کیا تو یہ تینوں روٹی دے دی تینوں ایسے ہی شا... انہوں نے شام کو ایسے ہی گزار لیا وقت پانی سے افطار کر لیا حالانکہ تین دن ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی شان میں اترا اتارا بھائی سرو نہ تام الاحبی مسکین و وسیم آج کے شان نزول میں صحابہ کے بھی کئی قصے ہیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آواز لگائی بھائی یہ اپنے گھر میں آواز لگائی وہاں تو کچھ تھا نہیں تو کسی سے کہا کہ اس آدمی کی مہمانی کون کرے گا آج تو ایک صحابی انصاری کھڑے ہوگی میں میں کروں گا ٹھیک ہے تم مہمانی کرنا ان کو گھر لے جانا کھلانا گھر گئے گھر والی سے پوچھا بھائی کھانے میں کیا ہے آج تو میں اللہ کے نبی کے مہمان کو لانے والا ہوں آج میں نے ایک آدمی کی مہمانی اپنے گھر لے لیے کہا اللہ تم پر رحم کرے ہم دونوں کو تو بھوکے ہی سونا ہے تھوڑا سا کھانا ہے وہ بچوں کا ہے تو دونوں میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں بھائی بچوں کو بہلا کر سلا دیں ایک ذمہ داری میں نے لی ہے تو ہم دونوں اس کو پورا کر لیں تو بیوی راضی ہو گئی ورنہ ماں جلدی راضی ہوتی ہے بچے کے لیے تو اپنا پیٹ بھی کاٹ دیتی ہے لیکن اللہ اور اس کا رسول ان کے عوامر ان کا حکام ان کی تابے داری ان کی محبت سب سے اوپر تھی تو کہا ٹھیک ہے اور کہا بھائی انہوں نے تدبیر کی بھائی میں رات کو مہمان لے آؤں گا تم چراغ کے درست کرنے کے بہانے سے اس زمانے میں ایسی لائٹیں تھوڑی تھی اور دیے جلتی تھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سے بوڑھوں نے بھائی گھر میں دیے جلتے تھے فانوس جلتی تھی اور پھر کوریو تیلو کو ہرکالتا تھا ریویٹ اندر نکتا تھا دیوڑو درست کرنے کے بہانے سے تم بجھا دینا اتنے مہمان کا پیٹ نہ بھر جائے ہم ایسا بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں مہمان کھا لے بہت ہو گیا اب یہ ذمہ داری پوری کی صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی پر آیتیں آ گئی آیتیں آ گئی اللہ کے نبی ان صحابی سے کہہ رہے ہیں رات کا تمہارا مہمان کے ساتھ کا معاملہ اللہ کو بہت پسند آیا یہ ان کا اخلاص تھا یہ ان کی قربانی تھی اللہ نے ہم کو بھی یہ چیز دی ہے یہ روزانہ بڑھے اس کے لیے روزانہ فکر جیسے جسم میں جیسے بھوک ہوتی ہے ایسے ہی آمال کی ہوتی ہے لیکن اعمال کی بھوک انسان کو تب لگتی ہے جب ایمان میں قوت آئے اور ایمان میں قوت آئے گی تو ہر نیکی کی رغبت ہوگی ہر برائی سے ہر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی اس ایمان کو قوی اور طاقتور کرنے کے لیے ایک ماحول میں نکل کر ہم اپنے آپ کو پابند کریں مسجد والے ماحول میں رہ کر پابند کرے ان اعمال کے ساتھ دعوت اللہ سیکھنا سکھانا ذکر و عبادت چوتھی خدمت یہ بھی مقام پر بھی اور اللہ کے راستے میں نکل کر بھی تو سب کرنے کے لیے تیار ہو وہ یاد ہے نا وہ ایک ترکیا ہوں بھول گئے ارے بھائی بھولی گیا ارے بھائی کونے کونے یاد سے ایک روٹی نا تو ٹکڑا بار مہینہ نہ چار مہینہ ایک ترتییا تو اب ہمت کر کے بتاؤ کون چار مہینے کے لیے تیار ہے اب سوچنا نہیں زیادہ تھا میں نے آپ کو یہ بھی کہا حضرت شیخ نے لکھا ہے بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ دن تجربہ کر کے دیکھ لے جی پہل کرو جنہوں نے ابھی تین تین سال سے اپنے ہر جماعت والوں کو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں نہ پھیرا تو اپنے جوان تو کرتے کرتے تین سال نکل گئے اور ابھی تک ہمت نہیں ہوئی آج تو ہمت کر ڈالو تو انشاءاللہ میں تیار ہوں ہماری طرف نہیں اس کی طرف نظر کر کے وہ بڑا ہے اس کے خزانے بڑے ہیں ہاں، اس کی نعمتیں W W W dot dot com the revival of